سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ ابن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اڑسٹھ